حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے آخری دن میں نکلی تو آپ نے وادی محسم میں پڑاؤ کیا یعنی مکہ اور مینا کے درمیان مقبرۃ المولہ سے مینا کی طرف جانے والے راستے کا نام ابتح اور محسب ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن بشار نے اس حدیث میں ان کو تنعیم کی طرف روانہ کرنے کا ذکر نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں چنانچہ میں سہر کے وقت عمرے سے فارغ ہو کر آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا اور خود سوار ہوئے اور نماز فجر سے پہلے بیت اللہ میں آئے طواف کیا اور پھر مدینے کی راہ کی طرف چل نکلے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار چھ